حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو وہ آدمی نماز پڑھائے جو اللہ کی کتاب یعنی مجید زیادہ پڑھا ہوا ہو اگر وہ میں برابر ہوں تو پھر وہ شخص امام بنے جس نے ہجرت دوسروں سے پہلے کی ہو اگر ہجرت بھی اکٹھے کی ہو تو وہ شخص نماز پڑھائے جو ان میں سے عمر میں بڑا ہو اور کوئی شخص کسی کے گھر میں یا اس کے دارہ اقتدار میں امامت نہ کروائے اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی مخصوص نشستگاہ پر نہ بیٹھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو اسی